أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون کیا وہ شخص جو اپنے رب کے پاس کی دلیل پر ہو اور اس کے متصل ہی اللہ کی طرف کا گواہ ہو اور اس سے پہلے کتاب ہو موسا کی پیشوا اور رحمت یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا منکر ہو اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے بس آپ اس میں کسی قسم کے شبے بنا رہیے یقیناً یہ آپ کے رب کی جانب سے سراسر برحق ہے یہ تو بات ہی اور ہے کہ اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہوتے سامعین اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجیے انسان کی پیدائش فطرت پر ہوئی ہے ان مؤمنوں کا وصف بیان ہو رہا ہے جو فطرت پر قائم ہے جو اللہ کی وحدانیت کو بدل مانتے ہیں یعنی اپنے دل سے جیسے اللہ تعالیٰ نے سور روم کی آیت نمبر تیس میں حکم فرمایا فعقیم وجہ کل دینی حنیفہ کہ اپنا منہ دین حنیف پر قائم کر دیجئے اللہ کے فطرت جس پر اللہ نے انسانی فطرت رچائی ہے بخاری اور مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اسے یہودیہ نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں جیسے کہ جانوروں کے بچے صحیح سالم پیدا ہوتے ہیں پھر لوگ ان کے کان کاٹ ڈالتے ہیں مسلم شریف کی حدیث قدسی میں ہے اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے تمام بندوں کو موحد پیدا کیا ہے لیکن پھر شیطان آ کر انہیں ان کے دین سے بہکا دیتا ہے اور میری حلال کردہ چیزیں ان پر حرام کر دیتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ میرے ساتھ انہیں شریک کریں جن کی کوئی دلیل میں نے نہیں اتاری بس مؤمن فطرت اللہ پر ہی باقی رہتا ہے بس ایک تو فطرت اس کی صحیح سالم ہوتی ہے پھر اس کے پاس اللہ کی طرف سے ایک گواہ آتا ہے یعنی اللہ کی معرفت پیغمبر علیہ السلام کو پہنچتی ہے جو شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ ختم ہوئی بس شاہد سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کی رسالت اول جبریل علیہ السلام لائے اور آپ کے واسطے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک قول یہ ہے کہ وہ علی رضی اللہ عنہ ہے لیکن وہ قول ضعیف ہے اس کا کوئی قائل ثابت نہیں حق بات پہلی ہی ہے کہ اس سے مراد جبرائیل اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے پس مومن کی فطرت اللہ کی وحی سے مل جاتی ہے اجمالی طور پر اسے پہلے سے ہی یقین ہوتا ہے پھر شریعت کی تفصیلات کو مان لیتا ہے اس کی فطرت ایک ایک مسئلے کی تصدیق کرتی جاتی ہے پس فطرت سلیم اس کے ساتھ قرآن کی تعلیم جسے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پھر اس سے پہلے کی ایک اور تائید بھی موجود کتاب موسا یعنی تورات جسے اللہ نے اس زمانے کی امت کے لیے پیشوائی کے قابل بنا کر بھیجا تھا اور جو اللہ کی طرف سے رحمت تھی اس پر جن کا پورا ایمان ہے وہ لا محالہ اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب یعنی قرآن مجید پر بھی ایمان لاتے ہیں کیونکہ اس کتاب نے اس کتاب پر بھی ایمان لانے کی رہنمائی کی ہے بس یہ لوگ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس کتاب پر بھی قرآن کا انکار کرنے والے جہنمی ہیں پھر پورے قرآن کو یا اس کے کسی حصے کو نہ ماننے والوں کی سزا کا بیان فرمایا کہ دنیا والوں میں سے جو گروہ جو فرقہ اسے نہ مانے خواہ یہودی ہو خواہ نصرانی کہیں کا ہو کوئی ہو کسی رنگت اور شکل و صورت کا ہو قرآن پہنچا اور نہ مانا وہ جہنمی ہے جیسے رب العالمین نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اسی قرآن کریم میں سورہ انعام کی آیت نمبر انیس میں فرمایا لی کم بھی و ام کہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں بھی آگاہ کر رہا ہوں اور انہیں بھی جنہیں یہ پہنچ جائے اور سورہ آراف کی آیت نمبر ایک سو اٹھاون میں فرمایا یا انی رسول اللہ کہ لوگوں میں اعلان کر دو کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس امت میں سے جو بھی مجھے سن لے اور مجھ پر ایمان نہ لائے وہ جہنمی ہے سعید ابن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں جو صحیح حدیث سنتا ہوں اس کی تصدیق کتاب اللہ میں ضرور پاتا ہوں مندرجہ بالا حدیث سن کر میں اس تلاش میں لگا کہ اس کی تصدیق قرآن کی کس آیت سے ہوتی ہے تو مجھے یہ آیت ملی بس تمام دین والے اس سے مراد ہیں پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قرآن کے اللہ کی طرف سے سراسر حق ہونے میں آپ کو اے نبی کوئی شک و شبہ نہ کرنا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ کی آیت نمبر ایک اور دو میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ اس کتاب کے رب العالمین یعنی اللہ پروردگار عالم کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں اور سور بقرہ کی آیت نمبر دو میں فرمایا زی علیقل کی تعب یہ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے میں کچھ شک نہیں پھر ارشاد ہے کہ اکثر لوگ ایمان سے کورے ہوتے ہیں جیسے اللہ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 130 میں فرمایا وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ یعنی گو آپ کی دلی چاہت ہی اے نبی یہ کیوں نہ ہو لیکن یقین کر لیجئے کہ اکثر لوگ مؤمن نہیں ہوں گے اور سورہ انعام کی آیت نمبر 114 میں فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ کہ اگر آپ نے اے نبی دنیا والوں کی اکثریت کی پیروی کی تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے سورہ سبا کی آیت نمبر بیس میں اللہ نے فرمایا صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ یعنی ان پر ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا اور سوائے مؤمنوں کی ایک مختصر سی جماعت کے باقی کے سب اسی کے پیچھے لگ گئے